شعبہ نے مخول سے مذکورہ سند اور اسی کے ہم معنی بیان کیا اور مزید یہ کہا کہ نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ اور منافقون پڑا کرتے تھے سننے داود حدیث نمبر ایک ہزار پچہتر